سبق نمبر چھبیس رد اور اول اللہ تعالی علم حکمت عطا فرمائیں علم فرائض یعنی علم میراث کے دو اہم مسائل یاد کر لیں یہ مسائل بہت ضروری اور بہت آسان ہیں مسئلہ رد اگر میت کے ضویل فروز میں ان کے حصے تقسیم کرنے کے بعد بھی مال بچ جائے تو کیا کریں گے اگر اسبات موجود ہوں تو بچا ہوا سارا مال ان کو دے دیں گے لیکن اگر اسبات موجود نہ ہوں تو اس مال کا کیا کریں گے تو حکم یہ ہے کہ یہ سارا مال دوبارہ ضوی الفروز میں ان کے اصل حصوں کے تناسب سے بانٹ دیں گے مثلا ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کا کل ترکہ یعنی چھوڑا ہوا مال تیس ہزار روپے ہے اس کے ورثاء میں صرف اس کی ماں اور اس کی بیٹی ہے اب ہم نے شرعی قانون کے مطابق چھٹا حصہ یعنی پانچ ہزار ماں کو دے دیے اور نصف یعنی آدھی میراث پندرہ ہزار روپے بیٹی کو دے دیے اب دس ہزار باقی ہیں کوئی اسبہ بھی موجود نہیں تو اب یہ دس ہزار بھی انہیں دو زویل فروز یعنی ماں اور بیٹی کو دے دیا جائے گا ماں کا حصہ سدس تھا اور بیٹی کا نصف نصف یعنی آدھا مال سدس یعنی چھٹے حصے سے تین گنا بڑا ہوتا ہے تو دونوں میں نسبت ایک اور دو کی ہوئی چنانچہ باقی کے دس ہزار کو چار ہزار بنا کر ایک حصہ ماں کو اور تین حصے بیٹی کو دے دیں گے اس طرح کے مسئلے کو رد کہتے ہیں یعنی لوٹانا اس میں بس یہ خیال رہے کہ بچا ہوا مال تمام موجود دبل الفروز میں لوٹائیں گے سوائے خاون اور بیوی کے ان کو بچا ہوا مال دوبارہ نہیں ملے گا تب بچے ہوئے مال کے لیے زویل ارحام میں سے حقدار کو تلاش کریں گے مسئلہ اول اگر کسی میت کے زویل فروز رشتے دار زیادہ ہوں کہ اگر ان سب کو ان کے شرعی حصے دیے جائیں تو مال پورا نہ پڑتا ہو کم ہو تو ایسی صورت میں ہر ایک کی میراث میں سے کچھ کٹوتی ہو جائے گی اور ہر ایک کی کٹوتی اس کے اصل حصے کے تناسب سے ہوگی مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا اس کی کل میراث تیس ہزار روپے ہے اور اس کے ورثاء میں باپ ماں بیوی بی اور تین بیٹیاں ہیں باپ کو چھٹا حصہ پانچ ہزار ماں کو چھٹا حصہ پانچ ہزار تین بیٹیوں کو دو تہائی یعنی بیس ہزار اور بیوی کو آٹھواں حصہ یعنی تین ہزار سات سو پچاس دیں تو تقسیم شدہ رقم زیادہ ہو گئی جبکہ مال کم ہے اب اس میں اول ہوگا یعنی کٹوتی چنانچہ کل مال کے ستائیس حصے بنیں گے چار حصے باپ کو چار ماں کو تین بیوی کو اور سولہ بیٹیوں کو مل جائیں گے اس طرح سب کا حصہ تھوڑا تھوڑا کم ہو گیا تیس ہزار بھی تقسیم ہو گئے اور کمی کسی ایک کے سر نہیں آئی آپ میں سے جو پہلے میراث پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ یقیناً تقسیم کے اس طریقے کو نہیں سمجھے ہوں گے لیکن اگر پڑھتے رہے تو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اصل مقصد تو سب ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ بعض اوقات زبی الفروز کو ان کے مقرر حصوں سے زیادہ ملتا ہے اسے رد کہتے ہیں اور بعض اوقات مقرر حصوں سے کم ملتا ہے اسے اول کہتے ہیں